حضرت ابو جو تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سہارا لے کر یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو انہتر